حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرمائے اللہ کی اس حدیث یعنی بٹائی سے متعلق حدیث کو میں ان سے زیادہ جانتا ہوں بات یہ تھی کہ دو آدمی یعنی مالک کے زمین اور مزارت جھگڑ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا یہ حال ہے تو زمینیں کرائے پر مت دو حضرت رافی نے صرف اتنی بات سنی کہ کرائے پر مت دو ابو عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ مزارعات کا معاملہ لکھنا اس شرط پر ہو کہ بیج اور دیگر اخراجات زمین کے مالک کے ذمے ہو اور مزارے کے لیے پیداوار کا چوتھا حصہ ہو سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو انسٹھ